الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من من شرور أنفسنا سيئات يهد الله الله فلا فلا مضل له له له ومن يضلله هادي ونشهد ونشهد أن لا لا إله إلا وحده شريك اللہ محمد ورسوله أما بعد ہمارے برفران نے یہ اطلاع دی تھی کہ مذہب سائنس اور انسانی تہذیب اس کے بارے میں کچھ بات عرض کرنی ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے روح ہے ایک آسمانی اور الوی حقیقت ہے جو نہ مادہ ہے نہ توانائی ہے بلکہ سب سے زیادہ تر نفیس توانائی بجلی اور مقناطیس سے بھی ورا ہے اگرچہ زندہ جسم کے زندہ جسم کے آساف دل اور پٹھوں یعنی مسل سے ہم نئے قسم کی بجلی کی کرنٹ نوٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ اسی جی اور ای جی کی شکل میں جانتے ہیں تو یہ بجلی کے کرنٹ ان سے نوٹ کرتے ہیں اس اس چیز سے مختلف بیماریوں کی تشخیص بھی کی جاتی ہے لیکن اسی وارڈ کی بجلی کی کرنٹ اگر ہم مردہ جسم میں چھوڑیں تو اس کے اعصاب اس کے پٹھے اس کے دل کوئی کارکردگی نہیں کر سکتے ایسے بات ثابت ہوتی ہے کہ روح ایک برقی اور مکناتیسی توانائی نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جو حواس انسان کے حواس سے ہمسا اور انسان کے سائنسی تجربات کے سارے وہ آلے جو مختلف مادی شکلوں کو معلوم کر لیتے ہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کیچ کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں یہ اور میں سے کسی میں آنے والی چیز نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سلونا در روح ادر روح ہمیں نمر ربی ہوتی تم علم اللہ کلیلہ یہ کفار کفار نے ایک مشورہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کریں گے اور پہلی آسمانی کتابوں میں جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کم دیا ہے تو اگر آپ صحیح پیغمبر ہوئے حق حق پیغمبر ہوئے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے باقی سوالوں کو جواب دیں گے انہوں نے جو اصحاب کاف کا سوال کیا زلکر کرنین کا سوال کیا ان کا تمہارا تفصیلی جواب دیا اور ان کے بارے میں قرآن پاک نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ روح اللہ تبارہ و تعالیٰ کا ایک امر ہے اور مجھے اس کے بارے میں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے روح کے بدن میں آنے کے بعد بدن میں دو باتیں وجود میں آتی ہیں ایک بات حرکت اور دوسری بات سوچ حرکت اور سوچ تو سب جانوروں کے پاس ہے لیکن حیوانی سوچ صرف شعور کی حد تک ہے جس سے وہ گرمی سردی بھوک پیاس اور جذباتی شاوانیہ کا احساس کرتے ہیں اور پورا کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں انسان کے پاس سوچ شعور سے بالا تر حیثیت میں ہے یہ اچھے اور برے کو سوچ کر حق اور نہ کا فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کے بعد اس کے آزاد جوارے استعمال ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کا عمل وجود میں آتا ہے اب انسان بدن سوچ اور عمل کا مجموعہ ہے جہاں تک اس کے بدن کا تعلق ہے بدن کی ضروریات مادی اور خاکی ہیں جو اس زمین اور اس کے عناصر سے پوری ہوتی ہے زمین اور اس کے عناصر کی تحقیق و تشریح اور ان عناصر ان عناصر کا آپس میں جوڑ توڑ اس اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں صدیوں کے تجربات کے بعد انسان نے اپنے لیے ضروریات اور سہولتیں پیدا کی ہیں اس کی ضروریات کے بارے میں تو پہلے دن سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے اس کے اندر زندہ اور بردہ انسانوں کی ساری ضروریات پورا کرنے کی اور قیامت تک کی ضروریات پورا کرنے کی پورے پورے استعداد رکھ لیجیے سورہ مسلح کی ہے کہ فرمایا گیا الم نجعل اربا کے فاتح اخ ہم او بات ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی سارے زندہ انسانوں کو اور سارے مردہ انسانوں کو تو زندہ اور مردہ انسانوں کی ساری ضروریات اس کو زمین مہیا کرے گی لہذا آج کے دور میں انسان چاند پر پہنچا مریض پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کوئی ضروریات بدنی اس اس کی کی کوئی کوئی معاشی مادی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوئی ہیں تو معاشی ضروریات کا نظام بدنی ضروریات کا نظام پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بکر فرمایا والدم السما سم ماردم الم اللہ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے نام سکھانے کی صرف اتنی تشریح نہیں ہے کہ ان کو توت شاتوت اور بقائے اور شیشم اور سونا اور چاندین کے نام آ گئے بلکہ یہ انسان کے قلب و دباغ میں اس کے باطن میں ایک استعداد ودیت کر دی گئی کہ وہ مختلف ادوار میں مختلف دوروں میں اپنی ضروریات کے بارے میں زمین و آسمان کی زمین کی چیزوں پر غور کرے گا اور غور کرنے کے بعد اپنی ضرورت اپنی سہولت کی اشیاء اس سے اپنے لیے مہیا کرے گا یہی سوچ ماتم السما اللہ یہ سائنس کی بنیاد ہے گویا سائنس انسان کے بقائے بدنی کے لیے ہے بدن کے باقی رہنے کے لیے جو ضروریات انسان کی جو زمین سے پوری ہونی ہے اس ضرورت ہے سو جو اس کا ٹوکو تاز جو ہے وہ سائنس کا میدان ہے تو بغیر بدنی کے تحت کے کوشش کے تحت انسان نے محنت کوشش کر کے اور سال ہر سال کے تجربات جمع کر کے ان ضروریات کو پورا کیا انسان کی یہی مین کوشش یہ سائنس ہے اور یہ ترقی کر کے جدید سائنس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور جدید صنعت انقلاب اس نے تو سائنس کو مہاگر الحقوق عقل کو حیرت میں ڈالنے والے مقام تک پہنچا دیا رسم وسائل کے وسائل ریلوں اور اور جادوں کی شکل میں رسم وسائل کے وسائل نے زمین کے کلابے ملا دیے اور زمین کو ایک گلوبل ولیج بنا کر چھوڑ دیا کہ آج ساری زمین ایک ایک گاؤں کی شکل میں وجود میں آ گئی ہے جس کی ایک جگہ کے حالات اثرات دوسری جگہ تک فوراً پہنچتے ہیں اور اس کو متاثر کرتے ہیں ذرائع خبر و نظر نے ہزاروں میل والے انسان کی آواز کو کان کے پاس پہنچا دیا اور ہزاروں میل دور ہونے والے عمل کا نظارہ اپنے گائے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آنکھ کے سامنے کر دیا انسان کی ضروریات و نوش پر غور کریں ٹریکٹروں سے زمینوں کے سینے کو چھیر دیا اور گلے کے ڈیر لگا دیے مزدوری کھاد سے فصلوں کی رویدگی کئی گنا بڑھا دی گئی مصنوعی اور مصنوعی فیڈ کے ذریعے ہر قسم کی پولٹری اور حیوانات کے گلے کے گلے کھڑے کر دیے گئے دور قدیم کی کم آبادی تو غذائی قلت کا شکار ہوتی تھی آج کی وسیع آبادی اتنی وسعت کے باوجود اس میں اشیاء خدم نوش کی اتنی کثرت ہے کہ بعض والد کو اپنی فالتو گندم سمندر میں پھینکنا پڑتی ہے جبکہ نسلے کمپنی نے اپنی فالتو غذائی اپنی فالتو غذا کو سمندر بخت کرنا چاہا سمندر میں گرانا چاہا تو سمندری پولیس کو کھڑی کرنا پڑی کیوں کہ اس سے سمندر میں تلاقے میں آ کر بحری ٹریفک متاثر ہو رہی تھی جمن سے کہا گیا کہ آپ اس چیز کو اگر ضرورت مند انسانیت میں تقسیم کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے ریٹ متاثر ہو کر کاروبار پر اثر پڑ رہا تھا جو کہ یہودی ذہنیت کی ایک خاص سوچ ہے انسان کے ضرورت لباس اور مکان کے سلسلے میں جدید سائز ایسی سہولتیں مہیا کی ہیں کہ انسان کے لیے زمین کو نمونہ جنرل بنا دیا ہے علاج مالے کی سہولتیں آزادی تبدیلی تک پہنچ گئی ہیں جان لیا بیماریوں کے علاج وجود میں آ گئے ہیں انسان کی پرانی خواہش کہ اس کو دوسرے انسانوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہو دوسرے انسان اس کے ماتحت ہوں اس کے زیر اثر ہوں اور زیر نگین ہوں یہ انسان کی ایک پرانی منفی خواہش ہے اس کے لیے اشیاء کی دور وجود میں آئی سائنس کا شعبہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر پہلے میں کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس شعبہ میں اندازہ کشت و خون کا سامان پیدا کیا گیا اور بڑے ممالک کے بجٹ کی ایک خطیر رقم اس کی تحقیقات پر لگ رہی ہے بارود کی ایجاد کے بعد آتشین اسلحہ بصورت بندوق توپ وغیرہ وجود میں آئے جبکہ ٹینک اور بہتر بند گاڑیوں کی صورت میں قتل کرنے والوں کے حفاظت کا سامان ملا ہوائی جہازوں کی بمباری ایٹم بموں کی جات اور میزائلوں کی فراہمی نے انسان کے جذبہ جذبے و غضب کو ٹھنڈا کرنے کا پورا سامان اس کو مہیا کر دیا آپ دیکھیں انسان کی ضرورتیں اور مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرنے والی سائنس نے یقیناً ضرورت اور سہولت کی اشیاء کی برمار کر دی لیکن اس کے ساتھ و غزل کو ٹھنڈا کرنے کا اتنا سامان مہیا کیا کہ اس کی بھی امتحان نہ رہی اب ضرورت اور سہولت کا سامان دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا گیا لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ہے سامان سہولت نے انسان کو سہولت بھی پہنچائی یا سامان نے اس کے مسائل کو اور زیادہ کیا تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سامان راحت اور چیز ہے راحت اور چیز ہے سامان سہولت کچھ اور ہے جبکہ سہولت کچھ اور ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی ہم کہتے آپ کی رہائش جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی کہتے جی میں تو فلانا شنواری ہوں اور فلانا جگہ پر میں خالی جگہ پر میرا فلانا محل ہے آپ فلانا قلعہ ماد صاحبہ تو فلانا قلعہ جو ہے ہمارا ہے اور اس میں آپ کو شور ہوگا آپ نہیں میرا اکیلا کمرہ ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے بالکل جیسے تم ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں پچیس ڈگری گریڈ رکھا جائے اس پر رکھتا ہوں میں اتنا معیاری کمرہ ہے میرا اور یہ میرے سرد دبانے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے ایک پیر مالش کرنے کے لیے آدمی ہوتا ہے ڈرائیور صاحب مجھے نیند نہیں آتی اب اس کے پاس نیند کے سارے نیند کے سورج کے سارے سامان ہیں لیکن نیند نہیں ہے جبکہ سڑک سڑک کوٹنے والے مزدور کے پاس آپ بارہ بجے ایک بجے گزریں گزرے ہیں تو دھوپ میں سے چادر کا سایہ لگا کر بجلی کوٹ رہا تھا وہاں اس نے سوکھی روٹی کھائی ہے اور پانی پی کر خراٹے بھر رہا اس کے پاس سہولت کا کوئی سامان نہیں ہے لیکن سہولت اس کے پاس ہے اور اس کے آدمی کے پاس سورج کے سارے سامان ہیں نیند کے سارے سامان ہیں لیکن نیند نہیں ہے دوسرا آدمی آتا ہے کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے کھانے کو میری طبیعت نہیں ہوتی کہ جی آپ کا کھانا اچھا نہیں ہوتا نہیں جی، میں فلانا آدمی ہوں کہ میں چاہوں تو میں ہیرے جوائر کھا سکتا ہوں ملغلے گلے کھڑائی شمار ہیرے جوائر کھا سکتا ہوں لیکن مجھے بھوک نہیں لگتی اور دوسرا کہتا ہے کھاؤں تو ہزم نہیں ہوتی یہ سارے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پاس سہولت کے بین سامان جدید تفریح کے جدید سہولتوں کے سارے سامان لیکن ان کو وہ سہولت حاصل نہیں جس کے نتیجے میں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مزید غور کریں ان سب زمانوں کے ہوتے ہوئے آج کے دور کے انسان جن مسائل میں گرا ہوا ہے انسان اپنی پوری تاریخ میں اتنا نہیں گرا ہے جن ممالک کی سائنسی ترقی زیادہ ہے اور جن کے پاس مسائل زیادہ ہیں اتنی ان کے مسائل بھی زیادہ ہیں آج کے دور میں یورپ اور امریکہ سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہیں اور ان کو سب سے زیادہ مہذب ہونے کا دعویٰ ہے لیکن انسانی تعزیت سب سے زیادہ انہیں ممالک میں غم و دور کا مجموعہ ہے اور یہ جدید یہ تہذیب جدید ترقی اور سہولتوں کے خونا شام پنجہ میں جکڑی ہوئی ہے اور فریاد کنا ہے اقبال نے کہا تمہاری تہذیب اور نکھجوں سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ اشیا میں بنے گا نا پائیدار ہوگا چنانچہ آج سب سے زیادہ خودکشیاں سب سے زیادہ طلاقیں سب سے زیادہ زیادہ دماغی امراض سب سے زیادہ نشاور اشیاء کا استعمال یہ مغرب میں ہو رہا ہے سن دو ہزار کی رپورٹ میں امریکہ کی جیلوں میں چار کروڑ قیدی رپورٹ ہوئے ہیں ان کے جیل اسی ہزار تھے اور آبادی چوبیس کروڑ تھی اور اس میں سے چار کروڑ افراد جیلوں میں تھے گویا ہار چھٹا امریکی جیل میں تھا چالیس لاکھ بچے میٹرک کے امتحان دیتے تھے جس میں سے چوبیس لاکھ پاس ہو کر سولہ لاکھ فیل ہو جاتے تھے یہ سولہ لاکھ تین سالوں کے اندر اندر جیل میں ہوتے تھے اور جو مقابلے ہیں پاکستان کی آبادی اس وقت بارہ کروڑ تھی آٹھ سو ہمارے جیل تھے اور کل اسی ہزار کے جی تھے بلکہ میں نے ایک دفعہ پشاور جیل میں یہاں کے حملے کے سامنے ایک بیان کرنے کے دوران سے پوچھا کہ قیدیوں کی تعداد پاکستان بننے سے پہلے زیادہ تھی یا زیادہ ہے تو سمجھدار آدمی اس نے کہ آبادی کے تناظر کو اگر رکھ کر دیکھا جائے تو قیدیوں کی تعداد پاکستان بننے کے بعد کم ہوئی ہے حالانکہ ہم پورا اسلامی نظام نہیں دے سکے لیکن جو کچھ اس انگریزی نظام کی تابوتی اثرات ظاہر ہوئے اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے علاج معلوم کی بے پناہ سہولتوں کے باوجود دل گرد کی بیماریاں ڈائبٹیز ملائٹس شوگر اور ان سب چیزوں کو دیکھیں اور معاشرے میں گرد و پیش کو دیکھیں تو مریضوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اب غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ انسان کی مسائل اور یہ تکلیفیں یہ کیوں وجود میں آئیں دراصل یہ مصیبت صرف جسم اور اس کی مادی ضروریات کو سامنے رکھ کر اس بنیاد پر انسانی تہذیب و ثقافت کی بنیاد اس بنیاد پر اٹھانے کی وجہ سے یہ بات وجود میں آئی انسان کا اصل جوہر اس کی روح تھی اور روح کے نتیجے میں وجود میں آنے والی سوچ اور سوچ کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عمل اس کا اصلی سرمایہ تھا جب سوچ فاسد ہو اور اس فاسد سوچ کے نتیجے میں عمل گناہ اور فسق و کو فجور بن جائے تو پھر جتنی ماضی ترقی اور جتنی سہولتیں چیزیں انسان کے پاس ہوں وہ اس کو رات اور سورج کا سامان مہیا نہیں کر سکتی بلکہ فاسق انسان کے پاس جتنے مادی وسائل زیادہ ہوں اتنے ہی اس نے زیادہ مسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں اگر فاسق انسان کے ساتھ ایک ڈنڈا ہے تو مسائل ڈنڈے تک محدود ہیں اگر اسے ترقی کر لی وسائل کی اس کے بعد بندوق ہو گئی تو مسائل جو ہے وہ انسانوں کے لیے مسائل بندوق کے دائرہ کار میں داخل ہوں گے تو لہٰذا فاضل انسان کو جتنی زیادہ ترقی اور جتنی زیادہ سائنسی سہولتیں آپ دے رہے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ انسانیت کو مسائل مسائل سے دو چار کر رہے ہیں سوچ اور عمل کو درست کرنا یہ سائنس کے دائرہ اختیار سے باہر چیز تھی یہ چیز مذاہب کا دائرہ عمل ہے چنانچہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جب زمین پر اتارا تو اسے دین و مذہب کی ہدایات سے سرفراز فرمایا ہماری طرف سے رہنمائی آتی رہا کرے گی تو یہ مظاہرے کا سیدھا ہے گرمر کے لحاظ سے یعنی یہ استمرار کرے کہ یہ مسلسل یہ چیز رہے گی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہے مسلسل رہنمائی آتی رہا کرے گی پھر جس کسی نے اعتباہ کیا اس ہدایت کا تو اس کو پھر دو انعام دیے جائیں گے اس کو غم اور خوف سے نجات دی جائے گی قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ جس وقت بیان کرتے کسی چیز کا معاوضہ تو معاوضہ مانی مانویہ اور معاوضہ روحانیہ کو بیان کرتا ہے مادی معاوضات کو قرآن نہیں بیان کرتا پورے پاک میں مادی معاوضے کی شکل میں ایک سورہ فریش میں آیا کہ ہم تمہیں خوف پہ گئے تو کھانا دیں گے اور خوف امن دیں گے اور بھوک میں کھانا دیں گے اور سورہ منہ میں آیت آئی ہے کہ اگر تم استغفار پڑو گے ہم تم پر بارشیں برسائیں گے جو تمہاری اولاد میں تمہاری کھیتی باڑی میں مدد کرے گی یہ دعائتیں بات کر کے مان لی ہم تھوڑا سا غور کریں تو غم اور خوف غم ہوتا ہے گزشتہ تکالیف جو انسان خواہ پر گزری ہیں وہ بار بار پنچ کرتی ہیں پنچ کرتی ہیں اس کے ذہن پر اثر ڈالتی ہے کہ کیوں ہوا اور خوف جو آئندہ جو نامافت حالات آنے والے ہیں ان کو جب انسان سوچتا ہے تو اس پر خوف تاری ہوتا ہے آج کے دور کا اسٹریس اور ٹینشن یہ اسی غم و خوف کا نتیجہ ہے تو اس لیے اللہ تبارہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ہم اس ہدایت کی پیروی کے نتیجے میں تم ایسی زندگی دیں گے اس کو دوسری آیت میں کہا گیا فل جو یم ہم حیاتم طیبہ من عمل من ذکر یمن فلح حیاتم طیبہ مومن مرد عورتوں میں سے جنہیں نئے نیک امال کیا اور ایمان والے بھی ہوئے ہم ضرور بے ضرور ان کو حیات طیبہ دیں گے وہ حیات طیبہ آپ کو بہت بڑی مانوی نعمت دلائے گی اور غم و خوف سے آپ کو نجات دلائے گی آپ کی سوچ آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ ساری تکالیف کو آپ اس دینی روشنی میں برداشت کرتے ہوئے اس حال میں ہوں گے کہ آپ غم سے خالی ہوں گے ماضی کے اور آپ کو اتنی باطنی قوت ملے گی توحید کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ رہنمائی رسالے کے نتیجے میں اور آخرت کے عقیدے کے نتیجے میں کیا خوف سے آزاد ہو جائیں گے اتنے بڑے نام تمہیں نتیجے جائیں گے اور یہ کوئی نظریاتی تھولیٹیکل بات نہیں ہے سارے امریال مسلاد اسلام کی تاریخ کو سامنے رکھ کر سوچیں اس چیز نے زمین کو اسلامت سے بھرپور اور مارا مال کیا ہے اور اس کے تحت انسان ہزاروں سال صدیاں اور ہزاروں سال جو ہے وہ مزے اٹھاتے رہے ہیں لطف اٹھاتے رہے ہیں چنانچہ کے علیہ السلام مسلاح کی اور سرگرمیاں پوری انسانی تہذیب پر آ ہیں اور جب ان کی کوششوں کے نتیجے میں انسان کی سو انسان کو سوچ کا درست درست ملا اور کامل فاصل سے سالے ہوا تو اس کے نتیجے میں زمین جنت کا نمونہ بن گیا انسان کی بدقسمتی کہ جدید سائنسی تحقیقات دنیا مغرب کے ہاتھ میں آئی اور ایسے وقت میں آئی جبکہ مغربی تعلیمات سے بالکل بہبہ تھے یہودیت اور عیسائیت مذہب ہو کر اس جگہ کو پہنچ گئی تھی کہ وہ چرچ اور کنیسہ سے باہر آ کر زندگی کے شعبے شعبے پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی ان مذاہب کے پاس نہ تو سائنٹیفک دلائل تھے کہ جدید صنعتی انقلاب اور جدید سائنس کا مقابلہ کرے چنانچہ عیسائی چرچ نے جتنے سائنسدانوں کو قتل کیا ہے اور ان پر جتنے ظلم کیے ان کو ناپید کیا ہے کہ ہمارے مذہب سے ٹکرا رہے ہیں وہ ایک پوری تاریخ ہے جس کو مختلف دانشوروں نے اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے چنانچہ یہ سونے جی انقلاب بغیر مذہبی رہنمائی کے آگے بڑھا لامذہب شخصیات کی ساری سوچ اپنے مفادات کے گرد چکر لگا رہی تھی چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے جدید ذرائع ہم نے نقل سے خشکی اور سمندروں کے راستے کو راستے طے کر کے دنیاوی مفادات کے مراکز ڈھونڈے اپنی سائنسی شدہ اصلیہ سے ان کو پر حملہ آور ہوئے شمالی امریکہ سے ریڈ انڈین کا نام و نشان مٹایا گیا اور ساری زمین پر برتری حاصل کر کے انگریز قابض ہو گئے آسٹریلیا کی مقامی آبادی کو ناپید کیا گیا اور ان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا گیا بڑے سمیر کو دو سو سال کے لیے غلام بنا کر رکھا گیا اور ہمارے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا اس کام کے لیے ان کے ٹینک اور ان کی توپیں یہ استعمال ہوئی انہوں نے کام کیا اور مقامی آبادی کے سروں اور لاشوں کے ڈھیر لگائے گئے میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں کے جو انہوں نے آزادی کی حاصل منڈیلا نے اور بہت متاثر ہیں یہ لوگ ان کے دانشورہ اور رہنماؤں نے آ کر پوچھے مجھے سوالات کیے اور اسلام سے شدید محبت کا اظہار کیا اور ایک دانشور نے کہا کہ white man came and gave by our Bible and told us our eyes Bible was in our hand while our land was in their hand کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں انجیر تھمائی اور آنکھیں بند کرنے کو کہا جب ہم نے آنکھیں کھولی تو انجیر تو ہمارے ہاتھ میں تھی ہماری زمین ان کے ہاتھ میں تھی تو اس کے جواب میں میں نے اس کو ایک جملہ کہا ہمارے دانشوروں تاریخی جملہ کہا میں نے کہا کہ عیسائی نے آ کر تمہارے لوگوں کو عیسائی تو بنایا لیکن بھائی نہیں بنایا جس کے نتیجے میں تمہیں اور کھڑا ہو کر انقلاب برپا کرنا پڑا اور اپنی زمین کو واپس دینا پڑا اپنے وسائل کو واپس دینا پڑا ہمارے پاکستان کی جماعت گئی ہوئی تھی نیسل منڈیلا نے ان سے کہا کہ ڈو یو نو شیخ الند تو ان کی معلومات ذرا ہوں شیخ ویز کیا میں معلومات شیخ الند کو کہا ہو آپ پاکستان سے آئے ہندوستان سے آپ شیخ الند کو نہیں جانتے شیخ الند واضح person who was my grandfather in Malta jail Shaikh ul-Hind وہ آدمی تھا جو کہ مالٹا جیل میں ہمارے دادا کے ساتھ تھا اور اس نے یہ آزادی کا سبق میرے دادا کو پڑھایا اس سے میرے باپ کو منتقل ہوا اس سے میں نے لے کر اپنے اپنی قوم بدلنے لیے آزادی حاصل کی تمہارے اسلامی انقلاب کامیاب نہیں ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کے جن لوگوں کو کی کنورشن ہوئی اسلام کی طرف ان کو بھائی بنایا اپنے سروں پر بٹھایا اور اپنے سے زیادہ اپنے وسائل سے ان کو نوازا اس لوٹ خسور کے جذبے نے ان سائنسی ترقی قوموں کی آپس میں مقابلہ رائی کی فضا بنائی اب اگر جرمنی سائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو فرانس کے مقابلے میں آ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے تو پرتگال کے اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں اور برطانوی انگریز اور آگے بڑھ رہے ہیں تو دوسری قوموں کو تباہ کر کے ان کو سائل کو حاصل کرنے والی ان قومیں یہ قومیں دوسرے راؤنڈ میں آپس میں گچھم گچھا ہوئی اور جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں دو دوم وجود میں آئیں اور جنگ عظیم دوم میں ایک کروڑ اکتیس لاکھ انسان قتل ہوئے جبکہ تیرہ کروڑ انسان زخمی ہو کر معذور ہوئے یہ سائنسی ترقی کی یہ سائنسی ترقی یافتہ اور مذہب سے خالی اخلاق باختہ مغربی تہذیب کے نتائج اور اس کی کارکردگیاں تھیں اس کے مقابلے میں جب طاقت کا توازن مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور وہ مذہب کی روشنی سے منور تھے تو انہوں نے اپنی ساری ترقی اور مادی وسائل عالم انسانیت کے مسائل حل کرنے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں استعمال کیے اور ظلم و ادوان کی تہذیب پر خاتمہ کر کے حق و انصاف کی تہذیب کو قائم کیا یہاں تک اس جدوجہد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تین بار کفار نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی نہ کہ بدروہد اور خمبے کی جنگیں یہ مسلمانوں کی سرزمین پر لڑی گئی ہیں امن امن و امان پیدا کرنے کی آپ کی آخری کوشش جو معاہدے سلح ادیبیہ کی شکل میں وجود میں آئی اس معاہدے کو جب کفار نے توڑا تو مسلمان بامر مجبوری کو کے اس مقاصد اقتصادی مرکز کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے جو کہ انسانوں کو پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا تھا صلی اللہ علیہ کی جنگی بصیرت اور آپ کی ایمانی فراست کے نتیجے میں فتح مکہ کے آپریشن کو آپ نے ایسا عجیب و غریب کیا ہے کہ آرمی والے کہتے ہیں کہ سارے آپریشن کی جو راز ہے دیٹ ایسے خفیہ طریقے سے مکہ مکرمہ کی وادی کے گرد اپنے لشکر ڈال دیا کہ ان لوگوں کو ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ملا بغیر کچھ تو خون کیے ہوئے آپ نے اتنی عظیم فتح حاصل کی ہے کہ اسے کی کایا پلٹی خار الدین ولی اللہ کے مقابلے میں اکرام جہل کے نوجوان آئے ہیں چودہ آدمی مارے گئے کیونکہ انہوں نے خود حملہ کیا تھا ورنہ مسلمانوں نے ابھی طرف سے حملہ نہیں کیا آگے بڑھے بنے تو جس بات روم والوں نے اس تاریخ وجود تاریخ اور اس فلائی وجود آئی فلائی ریاست جو ان کے لیے بہت بڑا بڑی خطرہ بن گئی تھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ عسکری قوت ہے یہ کوئی فوجی قوت تھے اس وجہ سے کہ ان کے امن و امان ان کے عدل انصاف کے چلتے جب وہاں جاتے تھے تو ان کے عوام اس طرف میرے آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے اور ان کا انتظار کر رہے یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تو جب آگے بڑھے آپ بمر مجبوری اپنے رشکر کو لے کر تبو کے دور دراز میدان میں جا کر خیمہ زن ہوئے تاکہ اس فساد کے خاتمے کے لیے ایسی جگہ پر ان کو گھیرا جائے جہاں کم سے کم انسانی نقصان ہو اور اپنے مطلب کو اور مقاصد کو حاصل کر لیں مذہب کی روشنی میں جب اسلامی تہذیب اور ثقافت اپنے پر آئی تو اس کے پرکشش حالات کو دیکھ کر کفار نے مسلمانوں کو اپنے علاقوں پر آنے اور قبضہ کرنے کی دعوتیں چنانچہ اسپین میں طریقہ کار بھی ہوتا تھا کہ کوئی عورتوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا تو بڑے سے جو ہوتے تھے حیثیت کے ان کے نواب اور بڑے بڑے ایسی کے جو ان کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو شاہی محل میں بھیجتے تھے وہاں اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کپڑے پہننا اور شاہی معیار کے مطابق میک اپ اور وہاں باتیں کرنے کا طریقہ شاہی کھانے یہ سیکھتے تھے کاؤں جولیان نے اپنی بیٹی فلورینڈا کو راجوگ بادشاہ کے محل میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور راجوگ بادشاہ نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا اور یہ انتہائی پریشان اور کار انتہائی دکھ اٹھا کر یہ بیٹی اپنے باپ کے پاس آئی اور اس نے کاؤں جولیان سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھ پر شاہی مال میں یہ ظلم ہوا تو کاؤں جولیان نے کہا کہ اچھا اب ان پر میں سے ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا کہ ہے ظلم عدوان کا خاتمہ کریں گے اور ان کی کھوپڑیوں کو سوراخ کر کے یا کہ ظلم عدوان کی تہذیب کا خاتمہ کر کے یا آدمی صاحب کے نظام کو قائم کریں گے اور شمال شمالی افریقہ کے گورنر مصد نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اسے کہا کہ آپ کا لشکر اگر اس طرف کو آئے تو بادشاہ کی کرائے کی فوج کے علاوہ اس کے عوام اس کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں کیونکہ عوام اتنے نالا ہیں چنانے زیاد نے جو سفینہ اپنی کشتیوں کو جلا کر اور سیدھا مارچ کر کے میڈل پر جا کر اپنی فوج کو ڈالا ہے تو یہ فوجی لحاظ سے سمجھداری کی بات نہیں تھی لیکن اس آدمی کو اپنے پروگرام کا پتا تھا کہ میں اسے ملک میں داخل ہو رہا ہوں کہ جس ملک کے عوام کو اس ظلم و عدوان کے خلاف مجھے ہار پہنانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اس ملک کا کرایہ کرائے کے فوجی جو ہے تو وہ اپنی ہوا خارج کرتے ہوئے چیزوں تھوڑی سرا وہ اپنی ہوا خارج کر کے کرتے میرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونے والا ہے اور جب با مقصد جب با مقصد عسکری آدمی کا قدم اس قدم مارچ کرتا ہے تو بے مقصد اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا ہے چنانچہ اس بارہ ہزار کے لشکر نے اسپین کو جو الٹ پوڑ کے رکھا اور ایک سارا ظلم و ادوان کا نظام ختم ہوا اور یہاں عدل صاحب کا قیام ہوا اور آج یورپ جس ترقی جس ترقی پر ہے جس سائنسی ترقی پر ہے یہ کرتبا یونیورسٹی یونیورسٹی کی ساری کی ساری کارکردگی ہے چنانچہ ڈاکٹر گلبرگ جو ہے جو میگنیٹریم کے ارلی سائنٹسٹ میں سے ہے اس کے بارے میں باقاعدہ ریکارڈیڈ ہے یہ کرتبا یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہے اور اور کوئی تاکیب کرے جو معلومات کا پیدا ہوگی وہ سامنے آ جائیں گے آخری چند باتیں میں عرض کروں گا باوجود آج کی اتنی ترقیوں کے دنیا کچھ ایسے مسائل میں مبتلا ہے جس کا حال اس کے پاس نہیں ہے جس میں سے ایک ایڈ میں جنوبی افریقہ میں تھا اور وہاں ایڈ کے بارے میں کانفرنس ہو رہی تھی سارے سائنسدان ان کے جمع تھے ڈاکٹر صاحبان جمع تھے بڑی حیثیت پر ہمارے خیال میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے جو ہمارے سلسلے میں بیچ بھی ہیں کیا جب کہاں سے دلائے لائے آئے آئے آئے تو آخر میں کہتے میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ love of it my in the Bible that sex before marriage is a film کہہ میں ان کو ہینڈ دینا چاہا کہ آپ کے سارے مسئلے کا حال آپ کی کی کتاب میں تو کہہ رہے میرے اس بار پر پورے حال پر سناٹا تاری ہو گیا اور لوگ ایسے خاموش ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا اس بار جو ہے وہ یہ آخری بات تھی اس بار جو ہے وہ پروگرام ختم ہوا اور ٹی بریک میں ہم چائے پینے کے لیے گئے تو کہتے وہاں میں نے ڈرائیور جنرل سے کہا میں نے کہا جی میں نے جو بات کہی تھی کہ سیکس ڈیفور اے سم اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا ٹو یہ یہ ٹھیک ہے بات بٹ اسے کہ پان اٹ اس پر عمل کون کرے گا کیونکہ اس کا دانشوار ساری خرابیوں اور کباہتوں کو اس بیماری کو جانتے ہوئے گناہ اور معصیت کا کیسے چسکے میں لگا ہے کہ اس چسکے کی وجہ سے وہ اپنے اس خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اس چسکے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ایک ڈاکٹر کو دعوت میں نے دی اس نے کہا کہ I am so interested that I tell by people that don't cause don't call me Christian rather call me Chrislam مجھے نہ کہا کریں مجھے کرسلم کہا کریں کیونکہ میں آدھا کرسچین ہوں آدھا مسلمان ہوں کیونکہ مجھے آپ کی باتیں بڑی پسند ہیں مجھے بڑی پسند آتی ہیں اور آئی وہاں ٹو ایکسپٹ اسلام تو میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس کے اعتراضات کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ I ready to accept Islam but what about about liquor and women double اس نے اعتراض پیش کیے میں نے ڈاکٹر صاحب آپ اسے کہیں کہ ہم آپ سے دو باتوں کا مطالبہ کریں ایک کلمہ پڑھنے کا مطالبہ کریں اور ایک نماز پڑھنے کا باقی باتوں کو نے نہیں چھیڑنا ہے جب ایمان کبھی ہوتا ہے اور جب انسان کی ایمانی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو خود بہت چھوٹتی ہے غرض یہ کہ آخری اگر یہ کرنی تھی کہ آج کی سائنس جو اتنی ترقی کر کے آج آج کے تیسرا راؤنڈ آج کی سائنس کا تیسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے جس کے نتیجے میں اب وہ پھر آگے بڑھ کر مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا کر جس طرح کہ بھیڑیا جو پانی نیچے پی رہا تھا اور بکری کے بچے کو پی رہا تھا تو اس نے کہا پانی کو گندا کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی اوپر کو آپ ہے نیچے کو میں ہوں میرا پانی آپ کی طرف نہیں جا رہا آپ کا میری طرف آ رہا ہے انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی بات غلط ہے اس آگے بڑھ کر اس کو پکڑا اور سیر پھاڑ کر کھا گیا تو آج کے جدید ہتھیاروں کا سیلیز انسان اور دین سے خوف خدا سے انسان اسی بات کو لے کر آگے بڑھا ہوا ہے اور دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے اور جہاں پر بن ہم جاتے ہیں اس بات کا سوال ہوتا ہے کہ اس کا آپ کے پاس حل کیا ہے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے وہ تو نہیں تب تک ہوں میں کم پہنچ دوں شیا اگر تم ایمان والے ہو تم ٹکرا والے ہو تو ان کا ان کا فریب یہ تمہیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ہم ہاں، اپنے کے نظریے کو مضبوط کرتے ہوئے وہ جو قرآن پاک میں کہا گیا جاہد ہم بھی جہاد کبیرا آپ اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کبیر کریں یہ مکی آیت ہے اور اس آیت کے بعد کوئی جہاد نہیں ہوا حالانکہ صاحب اکرام اسی وقت عمل کرتے تھے یہ زیادہ قریب یہ زیادہ قبیل قرآن کی دعوت ہے آپ اس دعوت کو لے کر آگے بڑھیں اس کو جوش و خروش کے ساتھ اور سوز و گداؤ کے ساتھ بیان کریں کہ کافر کے باطن کو لا کر رکھیں ایک عورت عمر فاروق رضی اللہ کی بہن اس سے جو ایک آیت پڑی اپنے بھائی کے سامنے تو وہ آدمی جو کبر کے مز پر تھا تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلا ہوا تھا اس کا دل نرم ہوا اور اس کی تلوار بنا کر آئے تو ان کے آگے ہتھیار ڈال گئی تو اقبال نے کہا ہے نمے دانی کے تے تیتو عورت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ کے سوزا تحت نگر گرو گرد تک دے رہے ہو مر رہا کہ اور نہیں جانتی کہ تیرے کرا تیرے قرآن کا پاک پڑھنے کی اس کے سوز نے عمر فاروق کی تقدیر کو بدل دیا یہ اس کابر کو چھوڑتے ہوئے جو کہ سیاست پر اقتدار پر ہے اور جو خونخوار بحری اور چیتے کی طرح آگے بڑھ کر ظلم کر رہا ہے اور انسانوں کو جو لوٹ رہا ہے ان کو کھا رہا ہے ان کے جو امن پسند لوگ ہیں اس کے پاس اس دعوت کو لے کر آپ پہنچیں اور اس کو جوش و خروش کے ساتھ اس سوز و گدار کے ساتھ بیان کریں جیسے کہ اس کو نزول ہوا ہے تو کوئی بات نہیں کیا ہم ان کے کیمپ سے لوگوں کو شکار کر کے اپنے کیمپ پہ لے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کی ساری سانجی کرتی آپ کے آگے سب نگون ہوگی یہ کہ دعوت جو ہے یہ باغی اشیاء پر حاوی ہوا کرتی ہے بشرطے کہ اس کے حاملین ان صفات اپنے اندر لیے ہوئے ہوں جو صفات صاحب اکرام کے آپ کے پاس تھی اور جس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہی میرے گھر کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے